کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا